حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس علم سے جو فائدہ نہ دے اس دل سے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے آجزی نہ کرے اس نفس سے جو سیر نہ ہو اور اس دعا سے جو قبول نہ ہو ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ نے فرمایا سعید مقبوری نے یہ حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں سنی بلکہ اس نے اپنے بھائی عباد بن ابو سعید سے سنی ہے اور اس یعنی عباد نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جیسا کہ اگلی روایت میں اس کی سراحت ہے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو اڑتیس